بس جتنی اللہ نے تو اللہ کریم فرماتے ہیں بلسایا جو ہے ہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ سلا تو تسلیم رب العالمین کے دربار میں دعا کر رہے ہیں اشارہ سنتے جائیے ارد کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین میرے سامنے تیئیسواں پا میں پنجاب کا نہیں ہوں میں صبح سرحد کا ہوں میں تو جی ڈیرس مل خان کا ہوں میں تو سرحد کا ہوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے پنجاب والے پنجاب والے کہہ رہے ہیں بابا شاہ جمال پتر میں رتال ہاں ہاں جاؤ چکوال کے علاقے میں ہے میں دیکھ رہا ہوں گلوکار آنکھوں سے ہاں جی نعرہ لگ رہا ہے پنجاب کے اندر لالی سن کروڑی لئیے میں ہے تحصیل لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پترا دی جوڑی آن دے سا گھوڑی آؤ یہ پنجاب اور حضرت ابراہیم نے بیٹا کسے مانگا ابھی قریب قربانی گزری ہے حباب اللہ اللہ ایشا تو سننا کا عقیدہ بھی سنتے جاؤ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ تو والا سنت ابھی کم ابراہیم علیہ سلا تو تسلیم صحابہ کرام نام پوچھتے ہیں قربانی کی کیا حقیقت ہے اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی طریقہ ہے سنت ہے عمل ہے حضرت ابراہیم والا اور میرا عقیدہ میرے اکابرین کا عقیدہ اشاطو توحید و سننا کا عقیدہ قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم والا اور یہ قربانی والا عمل ہے قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہو اگر عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں ہے تو قربانی والے عمل کا بھی ثواب مل سکتا خالی گوشت کھائے جا رہے ہیں بس ثواب شواب نہیں ہے اگر عقیدہ حضرت خلی اللہ والا نہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا عرض رب حملی من الصالحین کسی کا واسطہ وسیلہ بھی نہیں دیا پنجاب والوں نے کہا اللہ پنجن دا واسطے ہی دعا قبول کرا اس دا کی حضرت ابراہیم والا نہیں اللہ تین پیرا دا ولیاں دا وسیلہ ہی پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا ہاں ہاں پنجاب والوں کی بات کر رہا ہوں اللہ فلانے دا وسیلے میری دعا قبول کر اس مندے کا عقیدہ حضرت ابراہیم سے نہیں ملتا حضرت خلیل لے تو ڈائریکٹ مانگ اور گولہ سے کیوں مالک کائنات کی شان یہ ہے رب العالمین کا قرآن چھبیسواں پارا سورت کا نام سورت کاف قرآن تیرے انداز پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے آیت نمبر سولہ کھلی ہوئی ہے سورت کاف چھبیسواں پارا فرمایا والی من حبل الورید احباب تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں میں تو علماء کرام اساتذہ کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں سیال کوٹ سے لے کر دال بدین بلوچستان تک کراچی سے لے کر خیبر تک میں نے باقی موضوعات کے اندر یہ قرآن کا مقام احباب کو ضرور سنایا ہے فرمایا آپ کا کریم نے پیدا کیا اور بندے کے دل کا حال جاننے والا بھی میں اللہ کریم ہوں انسان کی شرب سے زیادہ قریب بھی میں اللہ پاک ہوں ہم مانتے ہیں مانتے ہیں چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا کیونکہ چھت دور ہوتی ہے اس لیے سیڑھی ضروری ہے اور اللہ تو شرب سے زیادہ قریب ہے یہاں سیڑھیوں کی ضرورت ہاں، اپنے پاس مثالیں رکھو ہم یہ اشاعت والے یہ مثال ماننے کے لیے تیار کہوں مولوی جی بڑے آ گئے تو مسئلے بیان کرنے والے چلو ہم سیڑھی والی مثال نہیں دیتے تو افسر کو ملنا ہو تو چپراسی کو تو ملنا ہوتا ہے نا اب حیران نہیں ہونا اللہ فرمت نالم لما تو سو بھی ہوں میں نے کہا سردار صاحب خان مانتا ہوں چپراسی کی منت اس لیے پہلے کرنی پڑتی ہے افسر کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے دفتر کے دروازے پہ کون سردار آیا ہے کون مولانا صاحب آیا ہے کون سردار ملے خان آیا ہے اسی لیے پہلے چپراسی کو ملنا پڑتا ہے افسر کو کوئی پتہ نہیں کون کون سا کام لے کے آیا کس علاقے سے آیا کون سی حاجت لے کے آیا اس لیے پہلے چپراسی کی منت کرتے ہیں اور رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا میں اللہ تو بندے کے دل کا حال بھی جانتا ہوں اور جو رب العالمین بندے کے دل کے حال کا بھی واقف ہو وہاں چپراسیوں کی ضرورت ہمارے شہر میں بچپن میں میں دیکھا کرتا تھا ایک آدمی تھا جس کی زبان کٹی ہوئی تھی کسی دشمن نے کاٹ دی ہوگی بول نہیں سکتا تھا بےچارا آنکھوں سے بھی نہ تھا واللہ قرآن میرے ہاتھ میں حضرت اور سن بھی نہیں سکتا تھا میں نے گناگار آنکھوں سے دیکھا میں ساتھیوں کو بتاتا رہتا ہوں کئی دفعہ میں پانی بھر کر جب اسے دیتا تھا نا چھوٹی عمر تھی میری وہ بازاروں میں بےچارا دھکے کھا رہا ہوتا تھا پانی میں دیتا تھا نا اس کو بچپن میں خدا کی قسم خدا کے گھر میں بابوزو بیٹھا ہوں وہ ایسے پانی کو پیتا تھا معلوم ہوتا تھا کئی کئی مہینوں کا پیاسا ہے وہ تو بیچارہ بول ہی نہیں سکتا کیسے کہے میں بھوکھا ہوں پیاسا ہوں آج مجھے خیال آتا ہے زبان سے بول نہیں سکتا تھا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا کانوں سے سن نہیں سکتا تھا ہائے میرے اللہ قربان جاؤں تیری شان اور کمال پر اگر میرا اللہ دلوں کا حال نہ جانتا ہوتا تو پھر گونگوں کی کون سنتا جو گونگے زبان سے بول نہیں سکتے زبان ان کی قوتیں گویائی سے محروم ہے فرمایا کوئی پرواہ نہیں بندہ زبان سے بول نہیں سکتا میں اللہ دل کا حال جانتا ہوں دل سے مانگنا تیرا کام ہے جھولی بھرنا میرا کام ہے آئے تو صحیح بندہ حضرت ابراہیم نے دعا کی اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد دتا فرما اللہ نے دعا قبول کر لی اور جب اولاد مل گئی پھر حضرت ابراہیم نے کیا کیا یہ میرے سامنے تیرا پارا سورت کا نام سورت ابراہیم وہاں قرآن تیرے انداز میں قربان جاؤں آیت نمبر انتالیس سورت ابراہیم تیرواں پارا الحمد للہ وہ کے بارے اسماعیلا ربی لسمی دعا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے تو قربانی والے عمل کا بھی سواب نہیں ہوگا بیٹا ملنے کے بعد دعا کر رہے ہیں اللہ کریم کے دربار میں ارد کرتے ہیں الحمدللہ سردار صاحب یہ کیا ہے یہ تو غازی عباس کے نام کی چوٹی ہے بھائی چوٹی کیوں ہوں یہ تو بیٹا اس نے دیا ہے نا اس لیے چوٹی رکھوائی اچھا کسی نے چوٹی رکھوائی حضرت علی کے نام کی اور نام کیا رکھا جی نہ رکھے سے پیرا دیتا یہ پنجابی سمجھ رہے ہیں نا آپ کو پیرا دیتا اچھا بیٹی پیدا ہو جائے بیٹی کا نام اللہ دیتی بیٹی ہاں پتر ہو رہی تھا خدا کی قسم میں قرآن پاک میرے ہاتھ میں اور خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں حضرت سلطان بہو کے دربار پر میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا بہت پرانی بیر ہے اس کے نیچے دوپٹے بچھے ہوئے تھے اتنی پرانی بیر ہے خستہ حال کے اس کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا گرنے کا حق بہت پرانی ہے جی میں حیران ہو گیا ساتھی میرے ساتھ تھے یہ دوپٹے کیوں بچھے ہوئے عورتیں بیٹھی ہیں انہوں نے کہا مولوی جی اس میں راز ہے ہم نے کہا دوپٹے بیر کے دراز کے نیچے اس میں کیا راز ہے پرانی کہا مولوی جی تمہیں کیا پتا تم تو وہاں بھی ہو گئے کے کہا کیا اگر بیر کا دانا گر میں ان گناگار گار آنکھوں سے دیکھ بات کر رہا ہوں بیر کا دانا گر پڑانا ایک بیٹا ملے گا اور ایک پتا گر پڑا تو بیٹی ملے گی میں نے کہا کمال ہے دیر ہے بڑی بڑی پرانی بہت خستہ بیر ہے آ جائے آندھی اور پوری بیر گر پڑے پھر پوری فوج گھر میں تیار ہے اندازہ لگا اولاد ملنے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا الحمد للہ آپ بھی کہہ دیں اللہ راضی ہو جائے الحمد نہیں نہیں ایمان کے جذبے سے جواب ہے الحمد کانوں میں قیمتیاں نہیں ڈالی پتنی آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں کانوں میں بیٹے پیدا ہونے کے بعد کانوں میں قیمتیاں نہیں ڈالی کانٹے نہیں ڈالے ہاتھوں میں کنگن نہیں ڈالے پاؤں میں زنجیر نہیں ڈالے اللہ اللہ حضرت ابراہیم نے غیروں کے دربار پہ جا کر دے کے تقسیم نہیں کی حضرت خلیل کی زبان پہ آیا الحمدللہ اولاد والی نعمت دینے والا اللہ تو حمدوں کے لیک بھی صرف ہو صفات کار ساوی ثابت ہے صرف اللہ کریم کے لیے ہم دے صرف اللہ کریم کے لیے اس پروردگار نے مجھے بڑھاپے میں دو بیٹے عطا فرمائے اسماعیلا اگر بڑھاپے کے اندر مجھے دو بیٹے عطا کرنے والا اللہ تو الحمد کیوں نہ دیتا اللہ کیوں نہ دیتا مجھے اولاد میں نے مانگا جو اللہ کریم سے اور میرے پروردگار کی شان کیا ہے ان ربی نہ سمی ابراہیم میرے سامنے آیت نمبر انتالیس میرا پروردگار یقیناً سننے والا ہے پکار کو ہر ایک کی سننے والا ہر زبان میں سننے والا ہر جگہ میں سننے والا ہر انداز میں سننے والا اونچی اور نیچی پکار سننے والا اللہ کی قسم بند کمرے میں حضرت یوسف کی سننے والا اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی سننے والا ان ربی لسمی دعا بیٹا بڑا ہو گیا اشارہ سے بس تفصیل نہیں مختصر بیٹا چلنے پھرنے لگا اسماعیل ساتھ فلما فلم آپ تھکے تو نہیں ہیں فلما بالغ ماہ سایا دوڑ رہا ہے ساتھ چل پھر رہا ہے اچھا آپ ذرا توجہ سے میرے چند جملے سنیے گا بچہ ہونا چھوٹا معصوم شیر خار بچہ دودھ پینے والا بچہ اس وقت والدہ کا پیار بہت ہوتا ہے بچے سے والد کو بھی ہوتا ہے لیکن اس وقت والدہ کا پیار بہت زیادہ ہوتا ہے اب دیکھیے سردیوں کی لمبی رات ہے بچے نے بھی سر کو خراب کر دیا والدہ خود گیلی جگہ پہ سو گئی لیکن بیٹے کو خشک جگہ پہ سلایا خود ساری رات جاگ رہی ہے کوئی پرواہ نہیں اگر اس کے والد کو دے دے ذرا دو منٹ تو اس کو اٹھا نا میں بھائی میں نے جھاڑو دینا ہے گھر کے کام کرنے ذرا برتن دھونے تو اٹھا اس نے اٹھایا جی جی جی اب اٹھانے کا طریقہ تو آتا نہیں جی جی او بھائی میرے تو کپڑے سے نہ پاک کر دی میں نہیں اٹھا سکتا تو خود اٹھا ایسے ہوتا ہے نا اب آپ نہ ہاں کرتے ہیں نہ نہ ہاں کرتے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہوں ہاں جی ایسے ہوتا میں نہیں اٹھا تو خود اٹھا وہ پھر سینے سے لگا لیتی ہے اور بچہ جب بڑا ہو جائے چلنے لگے پھرنے لگے اب کرتا ہے گھر میں شہرتیں ایک الماری میں ہاتھ ڈالا دوسرے برتن کو اٹھایا یہ چیز وہ کہتے بھائی لے جا اس کو بازار لے جا مجھے کام نہیں کرنے دیتا وہ کہتے چھوڑ امی کو میرے ساتھ آ ہوتا ہے نا یہ بھی ہاں مانے یا نہ مانے ہوتا ہے بیٹی کی انگلی پکڑی ساتھ گئی چھوڑو امی کو میرے ساتھ آ اللہ فرماتے فرما ما حسایا حضرت اسماعیل ابا جان کے ساتھ دوڑ رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اشارہ کر دی اللہ کریم نے جب ساتھ چل پھر رہے ہیں مالک کا پیار بہت زیادہ ہے اور اپنے بیٹے کو فرمانے لگے ایک دن بیٹے جان کالا بنی انی ارا فلم انی ازبوں کا فنزر ماضا ترو اے میرے بیٹے مجھے خواب آیا ہے خواب ہے آپ کے بدن کیا خواب آیا میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں پھر ابو جی فرمانے لگے فنزور ماضا ترو اب تو سوچ کے بتا تیری کیا رائے ہے وہاں قرآن تیرا انداز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب بیان کیا اب قربانی تو گزر چکی میں تفصیل نہیں کر سکتا اشارہ کر رہا ہوں نبوت سے پہلے آنے والا خواب بھی سچا نبوت کے بعد آنے والا خواب بھی سچا ابا جان آپ کو خواب ہے میرا جواب سنیے کالا ابا کی اف ال تو مر ابا جان جلدی کیجیے آپ نے پوچھنے کی دیر کیوں کی ہے قرآن اس علماء کرام موجود اس جلدی کیجیے جس کا آپ حکم دیے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کا خواب اللہ کریم کی وہی ہوا کرتا ہے رویل لمبیا ہے وہی ان راہل اب جان جلدی کیجیے میرا فکر نہ کیجیے میرا کیا حال ہوگا ستا جی تو نہیں ان شاء اللہ میرا سابری ان شاء اللہ اللہ کریم کی تو ہوئی اللہ کی مہربانی ہوئی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ماتم وہ جو ہے نا صبر صبر صبر ماتم نا اسلام میں ماتم نہیں اسلام میں صبر ہے توجہ ہے نا ہاں ہاں ٹھیک ہے بیٹا جلدی کرو ابا جان سلم اسلم و کل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ سلاطم و تسلیم زبا کرنے کے لیے تیار بیٹا زبا ہونے کے لیے تیار قرآن لٹایا اللہ فرما کے نا دینا ہو سدک نہ رو یا میرے خلیل صبر صبر ٹھہر ٹھہر تو تیار ہو گیا جمع کرنے کے لیے میں تو جمع ہونے کے لیے تیار ہو گیا میرے خلیل ٹھہر ٹھہر میں اللہ کریم کرانا چاہتا میں تو کائنات والوں کو تیرا دل دکھانا چاہتا تھا زبا نہ کرنا اب آپ ذرا دھیان کر جاگ رہے ہیں نا جملہ سنیے قرآن و سنت کی صداقتیں کتے موضوع بھی تاریخ میں گزرا آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم معصوم کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں گود میں ہے بیٹا ابراہیم تقریباً ستارہ مہینے کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم نام دودھ پینے والا بچہ آپ کے ہاتھوں اور گود کے اندر روح نکل رہی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ رو رہے ہیں فرمایا ہاں ہاں میں نے ماتم سے منع کیا تھا یہ تو اللہ کی رحمت ہے الحضان کو صحابی میرے دل کو دیکھا ہے دل کا یہ پتہ کسی کو نہیں میرے دل میں کتنا غم ہے کتنا اداس ہوں آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں لیکن میں امنا کے لال کی زبان سے وہ لفظ نکلیں گے جن سے میرا اللہ راضی ہو جائے پھر بیٹے کو دیکھا رو نکل رہی ہے فرمانے لگے بے فرا کے کل محضون یا ابراہیم بیٹے ابراہیم تیری جدائی میں ہم بڑے مغموم ہیں بڑا اداس ہوں بڑا پریشان ہوں بڑا دل میں غم ہے آپ دھیان سے میرا جملہ سنیے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ میرا بیٹا بچ جائے آپ نے میرے جملے پر آباد غور کیا نیند تو نہیں آ گئی نا آپ چاہتے تھے میرا بیٹا بچ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی یہ تھی کہ میرا بیٹا نہ بچے فرق تو دیکھیے نا جی حضرت ابراہیم خلیل کی مرضی کے بیٹا نہ بچے اور امام الانبیاء کی مرضی کے بیٹا بچ جائے وہاں مرضی حضرت خلیل کی پوری نہ ہوئی یہاں مرضی اللہ کے حبیب کی پوری نہ ہوئی ایک تو یہ راہ سمجھ آ گیا کہ جو وہ چاہے صحیح ہو مرضی کس کی چلتی ہے اللہ کا نام اونچا لے لو اللہ راضی ہو جائے گا کس کی چلتی ہے میں کیوں نہ کہوں کہ جو وہ چاہے سو ہی ہو جو وہ چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو جو وہ چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ لا الہ یہ کوئی ذکر جہر نہیں ہے خیال کرنا یہ تو میرے دل میں ایمان ہے زبان سے ظاہر کر رہا ہوں جو وہ چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو منت کر دو من پھیلا لا الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد اللہ پر اور فرق بھی سنتے جائیے احباب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی یہ تھی کہ بیٹا نہ بچے امن کلال کی مرضی یہ تھی بیٹا بچ جائے لیکن اللہ کریم نے آپ کے بیٹی ابراہیم کو نہیں بچنے دیا فوت ہو گیا معصوم بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوکا نہ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات والوں اللہ نے میرے بیٹے ابراہیم کی وفات کے ذریعے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا دیا اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہ جاتا لیکن میرے بیٹے ابراہیم کی وفات یہ دلیل ہے کہ میرے بعد اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا میرے بیٹے ابراہیم کی وفات دلیل ہے خاتم النبیین ہونے کی حضرت ابراہیم کی مرضی پوری نہیں ہونے دی حضرت خلیل کی مرضی بیٹا نہ بچے اور اللہ نے بچایا کیوں ایک راز تو یہ تھا حضرت اسماعیل کو بچایا کیونکہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آمنا کے لال کو پیدا کرنا تھا امام الانبیاء جو حضرت اسماعیل کے نسب و لڑی میں سے آئے وہاں سبا نہیں ہونے دیا فرمایا نہ ہو ابراہیم کد سدر یا آپ نے خواب سچا کر دکھایا جبریل آیا حضرت اسماعیل کو ہٹایا جنت کے دمے کو لٹا دیا اس پہ چھری چلا دی اللہ اللہ پھر قانون یہ ہے کہ جنت کی چیزوں پر تو فنا نہیں آتی آپ جاگ رہے ہیں جنت کے دمے پر کیسے چھری چل گئی قانون واقعی ٹھیک ہے جنت کی چیزوں پہ فنا نہیں آتی جتنے تک جنت کے اندر رہے اور جب جنت کی چیز دنیا میں آ جائے پھر قانون دنیا والا لگے گا کل من علیہ فون وہ کا وجہ ربے کا سل سلجلا اور بھی اشارہ یہ تو علماء کرام سے آپ سن چکے ہیں قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی مسئلہ آپ آپ آپ نہ کرتے ہیں نہ کرتے ہیں قربانی کا جانور بے عیب کیوں کیوں جی وجہ وجہ کوئی پوچھے وجہ کیا اس لیے قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے کہ قربانی جس کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے والا بھی بیب تھا اور قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا بیٹا بھی بیب تھا ان کی سنت تازہ کرنی ہے تو جانور بھی بیب ہونا چاہیے اور بات بھی اشارہ یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے جس طرح حضرت ابراہیم قربانی کرنے والا بیب تھا اسی طرح قربانی کرنے والے انسان کا عقیدہ بھی بےحد ہونا چاہیے اگر عقیدے میں شرک والا عیب موجود ہے تو قربانی کا فائدہ عرض کر رہا تھا نبوت سے پہلے خواب آئے تو بھی سچا نبوت کے بعد خواب آئے تو بھی میں تو اب قرآن کی رات پڑھنے لگا ہوں تو کیوں بیٹھے ہیں نا نبوت کے بعد خواب آئے تو بھی سچا پہلے خواب آئے تو بھی سچا نہ تعریفا سودا رسولو یا بلا حق نہ تا الحرام ان شاء اللہ ہو آمنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ رحمۃ اللہ سلام پھیرا نماز کا صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے میرے ساتھیوں یہ جو رات گزری ہے تم میں سے کسی کو کوئی خواب آیا ہے اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا توجہ میری طرف اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا توجہ میری طرف میں اس رکے کے جواب دینے کا پابند ہوں جس کا تعلق میرے موضوع سے ہوگا ٹھیک ہے نا جی اور اس کے علاوہ کوئی ہے بعد میں پوچھ لیں حضرت موجود ہے باقی علماء میں اس کا پابند ہوں جس کا تعلق میرے موضوع سے ہو اب توجہ میری طرف میرے ساتھیوں تم میں سے رات کسی کو کوئی خواب آیا ہے اگر کسی صحابی کو کوئی خواب آیا ہوتا وہ بیان کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر شاد فرما دیتے ایک روزہ آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا رات تم میں سے کسی کو خواب آیا ہے نہیں جی ہمیں تو نہیں آیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ گزشتہ رات میں آمنا کے لال نے ایک خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا جی آ ہاں۔ کون سا خواب توجہ میری طرح کون سا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم ساتھیوں کو ساتھ لے کر عمرہ ادا کر رہا ہوں اچھا اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا اللہ کے نبی کا خواب غلط ہو سکتا پھر کیا مشورہ ہے تم بتاؤ جی کیا مشورہ ہے حضرت ہمارا تو خیر تیاری کریں ٹھیک ہے جی تیاری کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار صحابہ کرام بھی تیار آپ احباب میں کئی موجود ہوں گے جن کو اللہ نے توفیق دی حج کی عمرہ کی جنہوں نے بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھا مسجد نبی شریف کو نہیں دیکھا مسجد حرام کو نہیں دیکھا دل میں بہت تمنا موجود ہے کاش اللہ ہمیں بھی لے جائے اور جنہوں نے دیکھا ہے ان کی حسرت زیادہ ہے ہر عمرہ امراگاں کرنے والا ہر حاجی جب بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد حج اور عمرہ کرنے کے بعد واپس آنے لگتا ہے باقی جو دعائیں مانگتا ہے ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے اللہ یہ میری آخری حاضری نہ ہو اللہ پھر بھی لے آنا اب یہ تو ہم جیسے گناگاروں کا حال ہے بار بار جا کر پھر بھی تمنا زیادہ موجود ہے اور صحابہ کلام کو تو تقریباً چھ سال ہو چکے تھے بیت اللہ کو دیکھے ہوئے مہاجرین کی تو جائے پیدائش ہوئی بیت اللہ شریف کو چھوڑنا پڑا مجبوری کی وجہ سے مکے والے رہنے نہیں دیتے اب آپ کو پنجابی کیسے سمجھ آئے گی سنا دوں چند لفظ ہائے ہائے لہو مکے دیا گلیاں چل داریا کہ لہومت کے دیا اب پنجابی آپ کو آتی نہیں ہے کیا کروں سنا دیتا ہوں جو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھ لیں گے چند فکرے پنجابی کے لہومت کے دیا آندلیاں دے چل داریا کے دا اسے بخ دے اندارا تے بدن جل داریا کے دا کہڑا صدمہ بڑا سہی تے جو نہیں چایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں رضی اللہ تعالی عنہ مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا پڑا ظلم زیادتی ہیں جو مکے والوں کے سے بڑھ گئی چلو چلو چلو چلو تیاری کرو تقریباً چودہ سو سال کرام تیار چلتے چلتے مقام شمیسی پہ پہنچ گئے آج مقام شمیسی اسے کہتے ہیں مقام حدیبیہ مکہ والوں کو پتہ چلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں صحابہ بھی ساتھ انہیں کام نہیں آنے دیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہونے دیں عمرہ ادا کرنے دیں آپ نے فرمایا اچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ جاؤ اور مکے والوں سے بات کرو ہم لڑائی کرنے نہیں آئے عمر ادا کر کے چلے جائیں گے واپس مہربانی کرو میں انہیں کہا ہوں مکے والے تو ڈٹے ہوئے ہم نہیں آنے دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کے لیے تو حاضر ہوں تو جو ہے آپ آپ کی حاضر آپ حکم کریں میں حاضر گردن کٹوا دوں جی ایک میری چھوٹی سی عرض ہے مشورہ ہے جی کیا عرض کرتے اللہ کے محبوب جانے کے لیے میں حاضر ہوں لیکن میں ذرا جلالی مزاج کا بندہ ہوں جذباتی مزاج کا بندہ ہوں اگر مکے والوں نے کوئی غلط بات کی ہو سکتا ہے مجھے غصہ آ جائے معاملہ بگڑ نہ جائے ہاں یہ امکان تو ہے پھر یہ میرا مشورہ یہ ہے حضرت عثمان کو بھیجنا چاہیے کیوں جی حضرت عثمان کے بڑے احسان ہیں مکے والوں پر اب آپ پتہ نہیں میری سرحکی سمجھیں گے کہ نہیں ہماری سرحکی میں کہتے ہیں منہ کھاوے تے اک شرماوے اب پتہ نہیں آپ یہ میری زبان سمجھیں گے کہ نہیں منہ کھاوے تے اک شرماوے کیا مطلب انسان جس کے گھر میں کھا پی لے نا پھر اس کی بات موڑتے ہوئے بندے کو حیا آتا ہے انسان ہے حضرت عثمان کی ہو سکتا ہے حیا کر جائیں مکے والے اجازت دے دیں آپ نے ہمیں ٹھیک حضرت عثمان کو بلایا پیارے عثمان تو جا مکے والوں سے بات چیت کر میں حاضر ہوں جی حضرت عثمان چل پڑے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے سب سے پہلے اپنے چچا داد بھائی ابان ابن سعید سے ملاقات ہو گئی حضرت عثمان یہ کیا اب آپ کی توجہ میری طرف تو نے تو ساری برادری کی ناک کٹوا دی حضرت عثمان حیران ہو گئے کیا کہہ رہے ہو بھائی ابان نے کہا کمال ہو گئی ساری برادری کی عزت انہیں مٹی میں ملا دی کیوں بھائی کیا بات کیا ہے اس نے کہا کمال ہو گئی بھائی عثمان ہم بڑے اونچے قبیلے والے لوگ ہیں اونچی برادری والے لوگ ہیں ہم اپنی چادر کا کپڑا تخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور تو نے اوپر رکھا ہوا ہے جلدی نیچے کر مکے والوں نے دیکھا تو کیا کہیں گے ساری برادری کی عزت کا مسئلہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بھائی ابو تو کہتا ہے چادر کا کپڑا تخنوں سے نیچے کر برادری کی عزت کا مسئلہ ہے تجھے عزت کی لگی ہوئی ہے اور میں عثمان کو آمنا کے لال کے سنت کی لگی ہوئی ہے آپ عزت کی پرواہ کر رہے ہیں واہ حضرت حضیف ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھا ہوئے کھانا کھا رہے ہیں روم کے بڑے بڑے عیسائی سردار سامنے بیٹھے ہیں کھانا کھا نیچے گر پڑا حضرت حذیفہ اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے سانگ غلام کھڑا تھا نوکر کھڑا تھا اس نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو کیوں جی یہ عیسائی سردار بیٹھے ہیں سامنے غیر مسلم یہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی اس لیے تو گرے ہوئے ملک میں بھی اٹھا کے کھا لیتے چھوڑ دو بھائی اور روٹی جو پڑی ہے حضرت حزیف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا خاموش خاموش خبردار دوسری مرتبہ مجھے مشورہ نہ دینا آترو کو سنت حبیبی ریہ تجھے عزت کی لگی ہے اور میں حذیفہ کو نبی پاک کی سنت کی لگی ہوئی ہے ان بیوقوفوں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ہمارے دل کے اندر تو قدر نہیں رہی سنت نبوی کی ہائے ہائے آپ ناراض تو نہیں ہوں گے بات کڑوی سی آ رہی ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو عیسائیوں کا چہرہ پسند یہودیوں کا چہرہ پسند ہندوؤں کا چہرہ پسند غیر مسلموں کا چہرہ پسند امام الانبیاء کا چہرہ مبارک پسند نہیں ہائے ہائے یہ بال داڑھی کے صاف کر کے گندی نالی میں پھینک رہا ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہائے حضرت عثمان نے کہا بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کپڑا ٹہروں سے نیچے کروں اچھا جی آپ ذرا میرے ساتھ آئے نا جی جس کو ہماری سوسائٹی میں کہتے ہیں چا پانی مگر آپ کی کچھ چائے پانی کرتا ہوں اب گھر میں میں چائے شائے پلاؤں آپ کو یہ میں اپنی بولی میں کہہ رہا ہوں خیال کیجیے گا لے گئے گھر میں ان کا میں تو آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا یہاں اندر جب تک آپ کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہیں کریں گے تین دن تک ہمارا دسمان اسی کے پاس مکان میں رہے باہر نہیں جانے دیتا کمال اور پھر مکے والوں نے بات چیت شروع کر دی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک مسلمان نہیں بنے تھے آ گئے بات چیت کرنے کے لیے اے پیارے عثمان واقعی تیرے بڑے احسان ہیں اگر تو نے ادا کرنا ہے تو کر لے لیکن یہ نہ کہیں امن کے لال کو کرنے دو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت عثمان نے کہا اے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو مکے والوں جو کام آمنا کے لال نے نہیں کرنا وہ کام میں عثمان نے بھی نہیں کرنا پاکستان والوں نے کیا کہا جو کام نبی نے نہیں کی ہم کریں گے وائے ناکامی مت کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسیاں جاتا رہا اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ کوئی بدت ایجاد کر رہا ہے گویا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رسالت میں خیانت کی اللہ کا دین پورا نہیں پہنچایا اپنی طرف سے دین بنا رہا ہے اللہ کے لیے ایک سوال کا تو جواب دے دو امام الانبیاء دین مکمل دے کر گئے یا نامکمل ایسا کا جواب آیا دین او مکمل تو نکم دینک آپ سب تو نہیں بیٹھے الکمل تو نکم دین کنگ مہاتم تو نہیں کم نتی مارا بھی تو نکنگ نشرام نینا ایک بات سن لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آفات کے میدان کے اندر نامی کا دن ہے زلحجہ کا مہینہ اور آفات کے میدان میں جب رحمت کے دامن میں آمنا کے لال تشریف فرما کھڑے اٹھے بے سوار میرے صحابہ میں تین سوال تم سے کرتا ہوں اللہ کے محبوب حکم فرمائے آپ نے فرمایا ایو شار یہ کون سا مہینہ ہے توجہ ہے اب آپ کی خوب حاضر رکھیے گا تین سوال عرض کر رہا ہوں ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود آپ فرماتے ایو شہر ناظا میرے ساتھیوں یہ بتاؤ کون سا مہینہ ہے اب صحابہ کو پتہ تو تھا حج کا مہینہ ہے اب آپ تو ہے نا میرے ساتھیوں کون سا مہینہ ہے صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ سول اللہ کو بہتر پتا ہے اللہ کے محبوب آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کون سا مہینہ ہے ٹھیک صحابہ کو پتا تو تھا آپ نے ایسے اشارہ کیا فرمایا لہٰذا میرے صحابہ یہ کون سا شہر ہے اور صحابہ کرام کو پتا تو تھا مکہ شریف کا شہر ہے پتا تو تھا اشارہ فرما رہے ہیں صحابہ نے عرض کی اللہ رسول عالم اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا شہر ہے ٹھیک تیسرا سوال آپ نے کیا ایو یو منہار آج کون سا دن ہے اب صحابہ کو پتہ تو تھا نانی کا دن ہے حج کا دن ہے اور کا میدان ہے صحابہ کرتے ہیں اللہ رسول الق اللہ اچھی طرح جانتا ہے اللہ کے محبوب آپ کو پتا ہے کون سا دن ہے تین سو اللہ باب پھر سنیے مہینہ کون سا شہر کون سا دن کون سا صحابہ کرام نام کرنے ہیں اللہ ہمارا عالم اللہ خوب جانتا ہے اللہ کے محبوب آپ کو اچھی طرح پتا ہے بعد میں ایک شاگرد نے سوال کیا صحابی سے آپ میرے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں نا جی سوال کیجیے گا صحابی سے سوال کیا جس طرح شاگرد استادوں سے سوال کیا کرتے ہیں صحابی سے سوال کیا شاگرد نے استاد محترم آپ کو پتہ تو تھا حج کا مہینہ ہے پتہ تو تھا مکے کا شہر ہے پتہ تو تھا نامی کا دن ہے آپ نے جواب کیوں نہیں دیا صحابی نے کہا اے میرے شاگرد اللہ کی قسم اگر آمنا کے لال فرما دیتے کہ یہ ذلحجہ کا مہینہ نہیں ہے محرم کا مہینہ ہے آپ فرما دیتے کہ یہ مکے کا شہر نہیں ہے مدینے کا شہر ہے آپ فرما دیتے یہ نامی کا دن نہیں ہے بارہویں کا دن ہے اللہ کی قسم ہم نبی کی بات پر یقین کر کے بات مان لیتے دیکھتے ہم مہینے کو نہ دیکھتے شہر کو نہ دیکھتے دن کو نہ دیکھتے ہم ان کو نہ دیکھتے امام الانبیاء کی زبان مبارک کو دیکھتے کہ ہمارا خیال غلط ہو سکتا ہے اللہ کے محبوب کی زبان مبارک غلط ہو سکتی پھر آپ نے تین سوال کیے فرمایا اللہ بل تر سال وہ ابھی تو اللہ میرے ساتھیوں یہ بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام پورا پہنچایا کہ نہیں امانت حوالے کی کہ نہیں امت کی خیر خائی کی ہے کہ نہیں سب نے بیعت زبان ہو کے جواب دیا کالو نشہدو ان کا کب بل کرئی سال تا واقعی تلّان تھا اللہ کے محبوب آپ نے اللہ کا پیغام پورا پہنچایا کر دی امت کی خیر خائی بھی کر دی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگست مبارک اٹھائی وہ کرتے ہیں اللہ شہد اللہ فرش والی گواہی ہو گئی اور عرش والی گواہی کا انتظار ہے اللہ نے ایسا حاصل کر دی فرمایا الما کمل تو لکم یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا الما کمل تو لکم بھی ات مم تو پن متی وہ رضیت الاسلام رینا آیت نمبر تین سورت المائدہ چھٹا پارا احباب ذرا جملہ میرا دھیان سے سنیے گا بالکل قریب الاختتام میرے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال اب آپ کی توجہ ہے جی جاگ رہے ہیں نا آپ ایسا ہونے لگا مجھے خطرہ پڑ گیا جاگ رہے ہیں نا جی

محفل حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے ہمارے چند عزیز طلبا بھائیوں کے اس پر مسرت موقع پر انعقاد پذیر ہو رہی ہے شیخ التفسیر استاذ العلماء حضرت مولانا غلام حبیب صاحب زید مجد آپ آباد کے سامنے اپنا محفظ ضمیر بڑے خوبصورت اور بہترین انداز میں بیان فرما گئے اور وہ بھی پشتوں کے اندر اب میں تو فصیح علی پشتو بول نہیں سکتا میں اردو سے کام چلاؤں گا ٹھیک ہے نا جی میں دعا دے ہوں رب العالمین ان کا بیان فرمانا آپ احباب کا سننا قبول اور منظور فرما کر آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنائے اگرچہ مناسب نہیں تھا کیونکہ حضرت میرے استاذ کے بھی استاذ ہیں اب میں ان کی موجودگی میں کچھ بیان کروں مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا تاہم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں چند گزارشات رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے گوش گزار کروں گا آپ احباب دعا گو رہیے کہ مالے کے کائنات صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت آدم عدم نبی نا علیہ سلاط وسلام سے جو انبیاء کرام کا سلسلہ نبوت مانے کے کائنات نے شروع کیا یہ سلسلہ نبوت چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا حتیٰ کہ اس کی تکمیل ہوئی خاتم الانبیاء والمرسلین امام النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مالے کے کائنات نے نبوت کا تاج کسی اور نئے انسان کے سر پر نہیں سجانا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کا انکار کوئی بھی ایماندار انسان نہیں کر سکتا نبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آ کر یہاں سے تشریف لے گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم دیش اپنے اپنے دور کے اندر اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنے اپنے وقت کے اندر اللہ کا ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے معیار اور نمونہ بن کر آتا ہے اللہ کے پیغمبر کی سیرت اللہ کے نبی کا کردار اللہ کے نبی کا اخلاق اللہ کے پیغمبر کا طرز زندگی اللہ کے پیارے رسول کا طرز عمل ایک ایک پیغمبر کی زندگی کا لمحہ پوری امت کے لیے ایک اسر و حسن اور نمونہ ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کا ایک پیغمبر علیہ سلاط تو تسلیم اپنی پوری امت کے لیے کامل نمونہ کیوں ہے کلام مقدس نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ پیغمبر اس لیے نمونہ بن کر آتا ہے امت کے لیے کہ پیغمبر کی زندگی کے ایک لمحے کے اندر جھوٹ کا کوئی امکان ہو سکتا آپ کا جواب آہستہ آیا ہے میرا خیال ہے آپ میری اردو نہیں سمجھ رہے سمجھ رہے گی مجھے تو تسلی نہیں ہوگی اگر ایسا جواب آیا مجھے تب ہوگی جب بھرپور جواب آیا پھر تسلی ہوگی آپ ارباب میری اردو سمجھ رہے نہیں پیغمبر کی زندگی کے ایک لمحے میں بھی جھوٹ کا امکان ہو سکتا پیغمبر کا کردار بھی سچ پیغمبر کا طرز زندگی بھی سچ پیغمبر کا طرز عمل بھی سچ پیغمبر کی گفتار بھی سچ پیغمبر کا کردار بھی سچ پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صداقت کا معیار ہوتا ہے پوری کائنات کے لیے حتیٰ کہ پیغمبر کھا رہا ہے تو بھی سچ پیغمبر کوئی چیز پی رہا ہے تو بھی سچ پیغمبر چل رہا ہے تو بھی سچ پیغمبر کی خاموشی ہو تو بھی سچ پیغمبر بول رہا ہے تو بھی سچ رب کعبہ کی قسم پیغمبر جاگ رہا ہے تو بھی سچ پیغمبر سو رہا ہے تو بھی اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بہاری شریف کے اندر الفاظ ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویل وحی وحیل اور فرماتے کائنات والوں انبیاء علیہ السلام وسلام سو جائے اور اگر نیند کے اندر انہیں کوئی خواب نظر آئے تو پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے اور جہاں وحی کی عمل شروع ہو جائے وہاں جھوٹ کا امکان ہو سکتا گویا کہ پیغمبر کا جاگنا بھی سچ پیغمبر کا سونا بھی سچ پیغمبر اگر نیند کے اندر کوئی خواب دھیان سے احباب سنیے گا میرا عقیدہ میری جماعت اشاد سننا کا عقیدہ کہ نبوت ملنے کے بعد بھی پیغمبر کی زندگی سچ اور نبوت کی نعمت ملنے سے پہلے والی زندگی بھی پیغمبر کی سچ پیغمبر کی زندگی نبوت ملنے کے بعد بھی صداقت کا معیار نبوت ملنے سے پہلے بھی صداقت کا کی کلام مقدس کا انداز کا نام سورہ یوسف اشارہ تفصیل نہیں اور رب العالمین فرماتے ہیں پا پانا یوسف لے یا ابتی انی تو آگا اشارہ کرو کا باب ویشم سانو کا رائی تو اڑی چار سورت بارواں حضرت علیہ السلام معصوم ہے بچے ہیں ابھی تک اللہ کریم نے نبوت والا مقام عطا نہیں کیا بچپن میں خواب آیا صبح اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کر رہے عرض کرتے ہیں ہوتے اے میرے پیارے ابا جان والد محترم مجھے خواب آیا میں نے نیند میں دیکھا کیا دیکھا بیٹا کہنے لگے ابا جان میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھا سورج اور چاند کو دیکھا بیٹے جان کس انداز میں دیکھا حضرت یوسف معصوم بیان کر رہے ہیں کہنے لگے ابا جان لائی تو انگلی سامنے جھکا ہوا ہے حضرت یعقوب نے سنا تو خواب سنا سمجھ گئے اور رب العالمین میرے بیٹے کو بڑا مقام عطا فرمائے گا فرمانے لگے بیٹے جان خیال کرنا یا بولیا یہاں تک سسرویا کالا اخواتے کا بیان نہیں کرنا اور معصوم بھائی بنیامین کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا اس لیے بنیامین کے سامنے بیان نہیں کرنا تو بھی چھوٹا ہے لیکن بنیامین تجھ سے بھی چھوٹا ہے اور چھوٹے بچوں کے دل میں راز باقی رہ سکتا نہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا کوئی آپ راز کی بات کہہ دیں ان کے پاس معصوم نہیں رہ سکتی تو تینوں بھائیوں کے لیے بتانا مجھے تیری عظمت معلوم ہو رہی ہے خواب میں سے ایسا نہ ہو کوئی سازش کریں پر حضرت یوسف خود بھی معصوم تھے بیان کر بیٹھے بھائیوں کے سامنے خواب بچے کے دل میں راز راز رہ سکتا میاں والی میں میرا ایک مقتدی ہے وہ بڑا تھکا ہوا نا سکول سے آیا سکول میں پڑھاتا ہے بوڑھا بھی ہے گرمیوں کا سخت موسم جون جولائی جب گھر میں داخل ہوا سکون سے آیا دروازہ کھٹکا ٹھک ٹھک ٹھک اس نے اپنے پوتے کو کہا جا کر کہہ دو دادا نہیں آیا آ میری اردو سمجھ رہے ہیں نا پوتے کو کہا یار کہہ دو جا کر جو دروازے پر آئے نا اسے کہہ دو دادا نہیں آیا تو بچی نے دروازے پر آ کر کہا میرا دادا کہہ رہا ہے میں گھر پر نہیں ہوں وہ آنے والا بندہ اتنا خفا ہوا نا اس نے تمہیں بھی چھوڑ دیا تو ارد کرنے کا مقصد بچوں کے پاس راز راز رہ سکتا ضرور گھر کر بیٹھتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ظاہر کر بیٹھے بھائیوں نے منصوبہ بنایا کنویں کے جالے میں رکھنے کا لمبا قصہ اللہ کریم کے قرآن کا اشارہ کر رہا ہوں بڑی طویل مدت گزرنے کے بعد رب العالمین نے منظر بیان کیا نے تو کنویں کے جالے میں رکھ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کافلا نکال کے چل پڑا مصر نے جا کر بیچ دیا عزیز مصر نے خریدا ہوتے ہوتے جیل پھر جیل کے بعد وزارت خزانہ کا منصب لمبی تفصیل اشارہ کر آؤں میرے سامنے تیرواں پارا سورت کا نام سورہ یوسف اور آیت نمبر اٹھاسی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اللہ برما کے عزیز مسلح و نظر مجاتی لنل متاث کا لینا ان ملا یا جی نے مت سدے کی میرے سامنے ہے تقریباً چالیس سال کی مدت گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے بادشاہی کے تخت پر بھائی سامنے آ گئے تیسری مرتبہ اور وجود کے اوپر علی شان لباس نہیں ہے وہ سیدھا کپڑے زیادہ تن کیے ہوئے بھائیوں نے سر پہ علی شان پگڑی نہیں ہے پاؤں میں بہترین جوتے نہیں ہیں بڑے خستہ حال پریشان حال حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں اور بڑی رکت کے ساتھ کر کریں دی تھی ہم مہربانی کر ہم بھیڑوں کی اون لے کے آئے ہیں یہ بھیڑوں کی اون قبول کر لے پونجی بھی ہمارے پاس نہ کیسے ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے یہ تجھے بھیڑوں کی اون پیش کر رہے ہیں مہربانی کر اسے قبول کر لے ہمیں گندم کی بوریاں انقلاب لے آیا جس کو کنویں کے جالوں میں نیچے رکھا تھا آج وہ اوپر بیٹھے ہیں بھائی وہاں اوپر کھڑے تھے آج نیچے کھڑے ہیں آج بے نیاز تیری بے نیازیاں قرآن و سنت تو سناؤں گا ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرتا جاؤں کوئی باہر آواز آئی مسکین ہو غریب ہو اللہ کے نام پہ روٹی کا سوال ہے کا کیا بات ہے کہاں جا رہی بیٹھو خود دروازے پہ پہنچا خاند مرد پہنچا روٹی کا سوال کرنے والے فقیر کو دھکے دے دے کے دروازے سے بھگا دیا چل چل ہم نے تیری نہیں جاب بتا در بارے استقبال لے آیا شاعر نے اردو میں ترجمہ کیا مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آلے دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا آنے گھر پر وہ غریب چلا گیا اللہ کریم سوال لے آیا جس نے فقیر بوٹے کو دھکے دے دے کے دروازے سے بگایا تھا آنے لگا مال میں خسارا آنے لگا تمام زمینیں فروخت ہونے لگی ایک وقت اللہ کریم ایسا لے آیا کہ گھر والی کو کہنے لگا بیوی میں اپنا پیڑ نہیں پال سکتا تجھے کہاں سے کھلاؤں گا میں تجھے تلاق دے کے فارغ کرتا ہوں اور جگہ جا کر عدت کے بعد نکاح کر لینا میری طرف سے تو آزاد ہے گھر والی کو تلاق دے دی اس نے عدت پوری کرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیا اللہ دوسرا خامد پہلے سے بھی زیادہ مالدار بڑی جداد والا مدت گزر گئی دروازے پہ دستا کوئی نویاں بھی کھانا کھا رہے بھائی آواز آئی غریب و مسکین ہو کئی منت کا بھوکھا ہو ایک روٹی کا سوال ہے اور را ٹوٹی روٹی اٹھائی نے کا ایک نہیں دو تین اور روٹیاں بھی ساتھ لے جا پتلی کئی دن کے فاقے اس بھوکھے بیچارے پر ہوتا تھا بات وہ سلوک تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے بنی امین کے ساتھ تم کیا کرتے رہے قربان جاؤ اللہ کے یوسف کے کردار پر فرمانے لگی جانو تم جاہو یہ زیادتیاں تم نے اس وقت کی تھی جب تمہیں اپنے بھائی یوسف کی شان کا پتہ نہیں تھا ہو سکتا ہے تمہیں علم ہوتا ایسا کام نہ کرتے یہ تو حیران ہو گئے یہ کون ہے بھائی چالیس سال کی مدت ہم نے تو کنویں کے جالے میں نیچے رکھا تھا یہ بادشاہی کے تخت میں بیٹھے ہوا کون ہے یار و نگار تو دیکھو او ہو خوب توجہ کی بچپن والے و نگار یاد آ گئے پہلے تو حیبت روب اور جلال کی وجہ سے بھرپور انداز میں دیکھتے بھی نہیں تھے اور قانون بھی یہ ہے جب بڑا ہوتا جائے تو چہرے کے نقش و نگار میں تبدیلی آ جاتی ہے اب حضرت یوسف تو اس وقت معصوم تھے اب تو جوان ہو گئے نقش و نگار میں تبدیلی آ گئی حسن و جمال اور بھی زیادہ ہو گیا اور یہ بھائی تو بڑے تھے بڑے آدمی میں اتنی تبدیلی نہیں آتی زیادہ سے زیادہ بال سفید ہو جایا کرتے ہیں حضرت یوسف کو بھائیوں نے نہیں پہچانا تھا اور حضرت یوسف تو پہچان چکے تھے پرانے مہمان آئے ہوئے ہیں جب یہ کہا یاد ہے وہ وقت اب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر حضرت یوسف کو قصہ تو نہیں سنا سکتا آ جائے ہم کسی انسان کو انسانی نہیں سمجھتے ذرا زیادہ جائیداد بن جائے کسی غریب پر ہماری نظر شفقت بھی نہیں پڑتی قربان جاؤں حضرت یوسف تیرے کردار پر اتنا بلند مقام ملنے کے بعد پھر بھی پیغمبر کے دل کے اندر آج موجود ہے فخر موجود نہیں ہے کسی کو جی ہاں خیال خیال اشاعت تو و سننا کا عقیدہ میرے کا کا عقیدہ شیخ القرآن مولانا محمد رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب آپ کہہ دے اللہ راضی ہو جائے گا یہ سب تمہارا کرم ہے نہیں اگر ایسا آواز ہوا میں سمجھوں گا یقین کچا ہے ابھی یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کر رہا ہوں تفصیل نہیں والد صاحب کا کیا پوچھتے کیوں بھائی وابئی توجہ ہے نا اب آپ کی میری اردو سمجھ آ رہی ہے نا والد یہاں موجود ہو بیٹا موجود ہو دبئی کے اندر اور علی شان کوٹھی کا مالک ہو بیٹا بڑی بہترین تنخواہ گاڑی کا مالک دولت میں کھیل رہا ہو اور والد کو پتا ہو میرا بیٹا تو دولت میں کھیل رہا ہے کوٹھیوں کا مالک ہے گاڑیوں کا مالک ہے بہت بڑا مالدار ہے تو کبھی والد شان ہو سکتا اگر حضرت یا السلام والد عالم الغیب ہوتے پتا ہوتا میرا بیٹا یوں وزیر خزانہ بنا ہوا ہے بہت بڑا عہدہ مل گیا تو پریشان ہو کر آنسو بہانے کی ضرورت ہے اور ہاں اگر حضرت یا علیہ السلام تو ہر جگہ موجود ہوتا یوسف کے آل کا پتہ ہوتا پھر پریشان ہو کر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں تھی رب نمین نے مسئلہ سمجھا دیا بھی صرف اور ہر جگہ موجود بھی صرف رب العالمین کا قرآن کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ میرے سامنے مالے کے کائنات کی کتاب کھلی ہوئی ہے رب العالمین نے منظر بیان فرمایا سورت کا نام سورت مجادلہ وہاں قرآن تیرے انداز پہ قربان جاؤں آیت نمبر سات اٹھائیسواں بارہ سورت مجادلہ فرمایا انتہم محافظ ماوا کی محافل ارم صلاح اللہ و رام ولا لمسا اللہ وساد سو ملاد نظال کا ملا کسا علامہ امام عنا کانو قرآن کی صداخ چنہ کر جاؤں حضرت عمر رضی اللہ ہوتا جا رہے ہیں راستے کے اندر جنگل ہے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا چرواہا نظر آیا پتہ نہیں پشت میں کیا کہتے ہیں جو بکریاں چراتا ہے بس یہ مشکل لفظ ہے مہربانی آپ کی اور سمجھ تو بولو نا جی۔ بس بس بس یہ مشکل ہے آپ کی پشت اور ہماری پشت میں بڑا فرق ہے آپ کی مشکل ہے بھائی میں نہیں بولتا یہ مشکل ہے آپ سمجھ گئے نہیں بکریاں چرا رہا ہے چروا قریب چلو گے فرمائے لگے مہربانی کر بھوک بڑی لگی ہے مجھے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ایک بکری کا دودھ نکال مجھے دے دے تاکہ میں اپنی بھوک لیتا ہوں اس نے کہا واہ بھیا بکری کو میری ہے جی بکریاں کس کی ہیں کہنے لگا بکریاں میری نہیں بکریاں تو دوسروں کی ہیں میں تو کرائے پر پیسے لے کر مزدوری لے کر بکریوں کو چراتا ہوں میں نہیں دے سکتا دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا اس چرواہے کا امتحان کروں فرمانے لگے یہ پیسے لے لے درم کیا مطلب یہ پیسے لے لے اور بکری بیچ دے سے ہو گئے بکری میری ہو گئی میں بکری کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہوں جہاں بھی مجھے بھوک لگے گی بکری کا دودھ نکال کے میں پی لوں گا اور پیسے تو خود رکھ لینا اور اگر مالک پوچھے تو مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا کہ بھیڑیا کھا گیا جتنے میں سے واقعات ہوتے ہیں بھیڑی آ جاتے ہیں اس نے کہا اچھا غریب چراغے نے کہا پیسے میرے ہو گئے بکری آپ کی ہو گئی اور آپ کہتے ہیں مالک کے سامنے بہانا بنا لینا کہ بھیڑیا کھا گیا بکریاں چرانے والے غریب چرانے نے کہا پاکستانی ہم ہوتے تو کیا کرتے ایک نہیں دس لے لو اور بہانے ہمیں اتنے زیادہ آتے تو لو ایک بہانا ہم بے شمار بنا لیتے ایک مالک کو کہتے گھڑیا کھا گیا ہم پاکستان دوسرے کہتے شیر کھا تیسرے کو کہتے چیکن بنا کر ہم کئی بہانے بنا لیتے ہیں چراہے کا ایمان و یقین دیکھو کہنے لگا پیسے میرے ہو گئے بکری آپ کی ہو گئی اور ہم مشورہ دیتے ہیں محلے کے سامنے بہانا بنا لینا چراہے نے کہا یا اللہ یہ جملہ یا کرتے تھے بکریاں چرانے والے غریب چرواہے کو اور ساتھیوں کو یہ جملہ سنایا کرتے تھے غریب چرواہے نے کہا اگر بکری میں نے آپ کو بیچ دی پیسے جیب میں رکھ لیے مالک کے سامنے بہانا بنا لیا اے مجھے مشورہ دینے والے اللہ کہاں جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ بکری کا مالک موجود نہیں لیکن اصل سس مالک اللہم مالک الملک تو ملک من تو سو و تلک نی منت سوا و تج مرو تو سو و تل مر تو سوا دی کرو سئی چھبیس سورہ تعلیم رحم تیسرا بارہ میرے سامنے بکری کا مالک موجود نہیں لیکن اصل مالک تو موجود ہے والا الحمد للہ اچھا بھائیو چھوڑو باقی باتیں از حدود کمی سی مختصر کر رہا ہوں منزل تک پہنچنا ہے از حدود کمی سی یہ میری کمیز لے جاؤ کمیز دینے کا کیا مطلب کمیز تو ہم پہلے بھی لے کے گئے تھے آپ ہاں، میرے ساتھ چل رہے گی چالیس سال پہلے بھی لے کر گئے تھے اور زبردستی حضرت نے فرمایا اظہاں میں کمی سی ہو پہلے زبردستی اتار کر لے گئے تھے اب میں خوشی سے دے رہا ہوں لے جاؤ بھائی جان کرنا کیا ہے کنیز کا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا الکو اللہ وجہ ابھی یا بسی دن مل دینا اللہ کریم آنکھوں کا نور واپس کر دے گا بہت مختصر کمیز لے لیکن انا نگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی برادری کو جمع کر لیا رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا فرمانے لگے رشتہ داروں او میری برادری والوں او میرے خاندان والوں اگر میری بات کا مزاق نہ سمجھو مجھے چالیس سال کے بعد اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے وہ میرا اللہ وہ بے نیاز تیری بے نیازیاں نہیں بتانے تیرا تین میل کا فیصلہ ہو بتانے پہ اللہ کریم آیا سینکڑوں میل کے فاصلے سے کمیز کی خوشبو پہنچا وہ میرا اللہ کہہ دو دو اللہ اللہ بے نیاز جو ہوا انہیں کہا ابا ابھی تک مجھے یہ والا خیال چالیس سال ہو گئے ہیں تو بھی پرانی محبت یاد ہے چھوڑ کہاں یوسف کہاں خوشبو اللہ کریم فرماتے ہیں فلم بشیر آ گیا کافلا بڑا بڑا بھائی کہنے لگا میرے بھائیوں وہ غم والی کمیز بھی لہو والی کمیز بھی میں نے پیش کی تھی آج سے تقریباً چالیس سال پہلے اب یہ کمیز بھی مجھے دے دو بھائی تو لے لے بھائی میں پیش کروں گا ٹھیک ہے لے لی کمیز حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی نے ابا جان کی خدمت میں جب پہنچا جا کر کمیز کو آنکھوں پہ مل دیا ارتا مجھے بسی قمیض ڈالنا بھائی کا کام تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز رب العالمین نے آنکھوں کا نوٹ واپس کر دیا اسی کو کہتے ہیں موزہ کمیز حضرت یوسف کی تھی لیکن آنکھوں کا نوٹ واپس کرنے والا کون تھا ہاں، اشارہ دو ٹکڑے اللہ کریم کیا کرتا ہے ہاتھ امبر کا ہوتا ہے لیکن انگلی اسے پانی کے سوارے اللہ جاری کیا کرتا ہے وہ آپ پیغمبر کا ہوتا ہے لیکن کرے پانی کو میٹھا اللہ کریم کیا کرتا ہے ابا جان آنکھوں کا ہم وہ تصویر اب تیاری کرو کہا بھائی بھائی یہ سب بلا رہا ہے اچھا خاندان والے چل پڑے اشارہ کر رہا ہوں تفصیل نہیں رب العالمین نے منظر بیان فرمایا یوسف آوا الہی ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں جانے لگے بھائی بھی برادری بھی خاندان والے حضرت یوسف نے باہر آ کے استقبال کیا اور کہنے لگے ادخلو مصر ان شاء ال تشریف ہو مصر کے اندر انشاءاللہ اللہ کسی قسم کا تمہیں خطرہ نہیں ہوگا آج جی بسم اللہ کرو لہو سج وار دہل کو تخت پہ بٹھایا حضرت یوسف کا جب جا جلال دیکھا مرتبہ دیکھا کمالات دیکھے جب مکان دیکھا اللہ فرمت خلو ہر لہو سجانو ایک مانا کر رہا ہوں صرف ایک مانا معنی تو بہت سارے حضرت تحریر فرما میں ایک بات عرض کروں گا بس ہر لو سجانو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا سجدہ تعظیمی اس دور میں جیز تھا ہماری شریعت میں جیز نہیں رہا ایک مانا عرض کر رہا ہوں اللہ اللہ حضرت یوسف نے دیکھا بھائی میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں والدین میرے آگے جھکے ہوئے تعظیمن فرمانے لگے کہا باتیں ہارو تعلیم رویا یا من قبل بھی ظاہر ہو گئی ہے کد جا ربی حقا